الباب الواحد والأربعون وثلاثمئة باب كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر بغیر عذر کے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی کراہت کا بیان عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد رواه البخاري حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی بابت پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک جھپٹ ہے جس کے ذریعے سے شیطان بندے کی نماز کا کچھ حصہ اچک لیتا ہے بخاری وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والالتفات في في الصلاة الصلاة فإن فإن فإن الالتفات هلكة كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وضعفه الشيخ الألباني حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو اس لیے کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا بربادی ہے اگر دیکھنا ضروری ہی ہو تو نفلی نماز میں دیکھا جا سکتا ہے نہ کہ فرد نماز میں اسے ترمزی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے